السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف آج کی کہانی ہے عید کہانی کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کے ہاں آج چاند رات ہوگی کچھ بچوں کے ہاں کل ہوگی اور شاید کچھ کے ہاں پرسوں بھی ہو جائے اور ہم انشاءاللہ سنیں گے آج اور کل مزیدار عید کہانیاں آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے عید میٹھی کیسے ہوئی جانتے ہیں نا جو رمضان کے بعد عید آتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں اسے ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس دن مزیدار سوئیاں بنتی ہیں چلیے اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے ابو عبید اتاری نے عید مبارک امی جان اب جلدی سے شیر خورمہ دے دیں ننے میاں عید کی نماز پڑھ کر آ چکے تھے سب سے عید ملنے کے بعد اب کچن میں امی جان کے پاس کھڑے تھے خیر مبارک ننے میاں سفید کرتا شلوار میں تو آپ خوب چمک رہے ہیں امی نے پہلے تو ماشاء اللہ کہا پھر پیار سے بولی آپ لاؤنج میں اپنے ابو جان کے پاس چل کر بیٹھے ابھی لاتی ہوں امی جان شیر خورما لائیں تبھی ابو کے فون کی بیل بجی ابو نے فون ریسیو کیا تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہوئے کال کاٹ دی آپ پریشان نہ ہوں میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں ابو کے فون رکھتے ہی دادی بولی خیریت ہے بیٹا کس کا فون تھا جی وہ برابر والے جنید صاحب کا فون تھا کہہ رہے تھے کہ آج صبح سے بجلی نہیں آ رہی ان کے گھر پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں اتنا کہہ کر ابو جانے کے لیے اٹھے تو ننّے میاں فوراً کہنے لگے ابو جان آپ نے تو کہا تھا کہ آپ جھولے دلوانے لے جائیں گے جی جی بیٹا مجھے یاد ہے بس میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں پھر چلیں گے تب تک آپ شیر خورمہ کھائیے پورا پیالہ ختم کرنا ہے میرے بیٹے نے ابو نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلے گئے ننّے میاں شیر خورمہ ختم کر چکے لیکن ابو نہیں پہنچے کافی دیر انتظار کرتے رہے آخر کار ٹی وی آن کیا تو وہاں پر بچوں کا بہت ہی مزیدار پروگرام آ رہا تھا ننے میاں دلچسپی سے پروگرام دیکھنے لگے کافی دیر بعد ابو واپس گھر آئے تو ننے میاں جو پروگرام دیکھتے دیکھتے سب کچھ بھول چکے تھے ابو کو دیکھتے ہی انہیں یاد آیا کہ آج تو جھولے لینے باہر جانا تھا اتنے میں ابو ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگے چلو بھائی ننے میاں جھولے لینے چلیں مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں جانا آپ نے میری عید پھیکی کر دی ننے میاں نے روٹھے لہجے میں کہا پھیکی عید ننے میاں کی امی آپ نے شیر خورما میں چینی نہیں ڈالی تھی کیا ابو نے مذاق میں کہا ابو جان میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے اور دیر بھی اتنی لگا دی ننے میاں رونی صورت بنا کر بولے بیٹا آپ پہلے آپ سنیں تو کہ مجھے دیر کیوں ہوئی پہلے تو الیکٹریشن ہی نہیں مل رہا تھا ساری دکانیں بند تھیں آخر کار ایک الیکٹریشن کو اس کے گھر سے بلایا مگر بجلی کی خرابی اسے بھی پتہ نہیں چلی تو اس نے ہمارے گھر سے ایک تار کے ذریعے بجلی کا کنیکشن جوڑا تب جا کر ان کے گھر کے پنکھے چلنے لگے ابو نے اپنی بات ختم کی تو ننے میاں جلدی سے بولے لیکن لیکن مدد بعد میں بھی تو ہو سکتی تھی بیٹا جنید صاحب ہمارے پڑوسی ہیں اتنی گرمی میں ان کے گھر پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا کیا یہ اچھی بات تھی کہ ہم خود تو ایئر کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں اور پڑوسی تکلیف میں ہو ویسے بھی کچھ دن پہلے آپ ہی تو بتا رہے تھے کہ اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے ابو نے ننّے میاں کو ان کی بات یاد دلائی تو ننھے میاں نرم پڑ گئے یہ دیکھ کر ابو جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا آپ حضرت بایزید بستامی کو جانتے ہیں یہ کون ہے ننّے میاں نے جواب دینے کے بجائے خود سوال کر لیا ابو بتانے لگے یہ اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے ان کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا تب بجلی تو ایجاد نہیں ہوئی تھی لوگ گھروں میں چراغ جلا کر روشنی کیا کرتے تھے ایک بار وہ پڑوسی کہیں سفر پر گیا تو غربت کی وجہ سے بیوی گھر میں رات کو چراغ بھی نہیں جلا سکی اندھیرے کی وجہ سے اس کا بچہ رات کو روتا رہا بایزید بستامی کو پتہ چلا تو اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں تیل بھر کر اسے روشن کرتے اور اس کے گھر بھیج دیا کرتے پڑوسی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی پڑوسی بولا کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایسے نیک پڑوسیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم کفر کی حالت میں زندگی گزاریں یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی بازید بستامی کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے دیکھا نن نے میاں پڑوسی کی مدد اسے سرات مستقیم یعنی سیدھے اور سچے راستے کی طرف بھی لا سکتی ہے اب آپ کیا کہتے ہیں مدد کب کرنی چاہیے جب پڑوسی مشکل میں ہو یا بعد میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جھولے لے کر ابو جان نے واقع کے آخر میں ننے میاں سے سوال کیا ننے میاں نے جواب دیا نہیں ابو جان مدد تو اسی وقت کرنی چاہیے جب کسی کو ضرورت ہو بعد میں کرنے کا کیا فائدہ شاباش اب جلدی سے تیار ہو جائیں آپ کی عید میٹھی بناتے ہیں ابو جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ننے میاں دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہے تھے کہ آج تو سارے جھولے میں لوں گا آئس کریم بھی کھاؤں گا اور غبارے بھی خریدوں گا یہ سوچ کر ننے میاں خوشی خوشی تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ آپ سب کی عید بہت میٹھی ہو پھیکی نہ ہو آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور عید کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ